ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میرے رضائی چچا حضرت افلاح رضی اللہ عنہ نے آ کر مجھے اندر آنے کی اجازت طلب کی اس وقت پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا چنانچہ میں نے اجازت دینے سے انکار کر دیا حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے میں نے واقع عرض کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تیرے چاچا ہیں انہیں اجازت دو میں نے کہا مجھے عورت نے دودھ پلایا ہے مرد نے تو نہیں پلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ہاتھ کو مٹی لگے یا تیرے دائیں ہاتھ کو مٹی لگے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار نو سو اڑتالیس